عشق محمد مذہبی وحبه ہو ملتی و منزلی آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنوں بلاتے ہیں مومنو آواز پانچ وقت لگاتے ہیں مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتے ہیں مومنو آ جاؤ مومنو آ جاؤ مومنو حیال لس کی آواز جب سنو ہر کام چھوڑ دو چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آ جاؤ مومنو آ جاؤ مومنو دو سب بڑوں کو پیار سے دعوت نماز کی ڈالو تم اپنے بچوں کو عادت نماز کی ڈالو تم اپنے بچوں کو عادت نماز کی آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آ جاؤ مومنو آ جاؤ مومنو بتلاؤ کیسے ملتا ہے کیا کیا نماز میں حد یہ کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں حد یہ کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں آواز پانچ وقت لگاتے ہیں مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آ جاؤ مومنو آ جاؤ مومنو نہ ہوگی مصطفیٰ کی شفاعتوں سے نصیب آیا نہ ہو جو فرض نمازوں کے بھی قریب آیا نہ ہو جو فرض نمازوں کے بھی قریب آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنوں آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آ جاؤ مومنو آ جاؤ مومنو رکھتی ہے ہر برائی سے دنیا میں دور یہ لاتی ہے ہر نماز کے چہرے پہ نور یہ ہے ہر نماز کے چہرے پہ نور یہ آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آ جاؤ مومنو آ جاؤ مومنو پہلا سوال حشر میں ہوگا نماز کا کر دے سوال ہم کو نرسو نماز کا کر دے سوال کو نہ رسوا نماز کا آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو فرمان مصطفیٰ دی کا سکون ہے ٹھنڈک آنکھ کی دلوں کا سکون ہے ٹھنڈک آنکھ کی دلوں کا سکون ہے آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنوں آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو تبلیغ میں نماز کی مشغول میں رہوں یہ ایک کام میرے اللہ عمر پر کروں کام میرے اللہ عمر بھر کروں آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنو آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہیں مومنو آواز پانچ وقت لگاتی ہیں مومنو آؤ نماز ہم کو بلاتی ہیں مومنو آ جاؤ مومنو آ جاؤ مومنو آ جاؤ مومنو آ جاؤ مومنو دار الاندلس